السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی یہ اللہ مظاہر صاحب جی فرمائیے جی یہ حضرت ایک تو پریشانی ہے جی۔ ان کا حل چاہیے یہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جو ہیں جی ان کے متعلق کچھ خدشات ہیں ایک تو وہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محل حوادث قرار دیتے ہیں جی تو محل حوادث قرار دے حوادث اور مخلوق میں کیا فرق ہے بڑے مفتی حضرت سے مفتی صاحب سے کسی سے رابطہ کریں یہ تو اب فون پر بات کرنے والی بھی نہیں ہے اچھا جی، جی، جی۔ کیوں یہ کوئی خطرے والی بات ہے کیا حضرت فون پر کیوں نہیں کرنے والی بہرحال یہ کسی بڑے مفتی سے علمی بحث ہے علمی بات ہے تو وہی آپ کو تسلی کروا سکتے ہم تو آپ کو بڑا سمجھتے ہیں آپ آگے بھیج رہے ہیں نہیں کسی بڑے کا نام بتا دیں جو آپ کے نزدیک بڑا ہو کر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے ہاں،, ہاں ان کا نمبر آپ عنایت فرمائیں جی میں ایک منٹ دے دیتا ہوں ہیلو جی صفر تین سو تینتیس جی لکھو صفر تین سو تینتیس جی بیالیس اکتالیس آٹھ سو سولہ بیالیس اکتالیس اکتالیس آٹھ سو سولہ آٹھ سو سولہ اچھا حضرت میں ایک اور گزارش تھی ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے بارہ کہ ہمارے اکابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں ہم کیوں تعویلیں کرتے ہیں یہ کبھی بات ہوئی تھی اس طرح تو میں نے کبھی نہیں سنا ان سے وہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ ہیں بھی حضرت کے شاگرد بس ایک ایک شاگرد کے تو پہ اعتماد نہیں ہفتہ گزر گئے انسان بھول بھی جاتا ہے اچھا اگر کئی شاگرد کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہم نے خود سنا ہے تو پھر بھی کوئی وجہ کسی بات پہ انہوں نے کہا ہوگا ہاں۔ یعنی آپ نے نہیں سنا نہیں اچھا آپ کا کوئی آپ کا میرے خیال میں آپ کا زیادہ برسہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ نہیں گزرا ہے نہیں ساتھ تو رہا ہوں لیکن یہ تو اب سبق کی بات تو لبا کر رہے ہیں نا اچھا ہاں،, ہاں ہاں ہاں تو وہ اکابر کے بارے میں تو کبھی بھی ٹھیک ہے بڑی مہربانی جی، السلام علیکم